www.attableek.com, the reviver of Iman. کم سے کم اس کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے اصل الحمد شریف پڑھتے ہیں تو کم سے کم الحمد و شریف کا ترجمہ تو ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہم کو کیا کہہ رہا ہے زندگیاں پوری ہو گئی ہماری پچاس سال سات سال سے تیرہ سال لیکن الحمد شریف کا ترجمہ ابھی تک خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس صورت میں کیا زندگیاں پوری ہو گئی کل ہو اللہ کا ترجمہ بھی زندگیاں پوری ہو گئے سورہ ناز سورہ فلک ان صورتوں کا ترجمہ ہم کو معلوم ہی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز میں توجہ نہیں جب انسان کسی معنی کو جانتا ہے تو اس کی طرف توجہ ہو یہ جو ہمارے اقادر کے بعد میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو نماز میں روتے تھے رونے کی وجہ کیا تھی اس لیے کہ جب تذکرہ آیا آخرت کا تذکرہ آیا عذاب کا تذکرہ آیا قبر کا تذکرہ آیا اللہ کے جلال کا اللہ کے غضب کا اللہ کی پکڑ کا ہمارے کافی لوگ اور کبھی ان کے خوشیوں کے آنسو بھی تھے تذکرہ جنت کا آ گیا خوشیوں کے آنسو چلک تو خوشی میں بھی روتے کیوں رونا ہوا اس لیے کہ وہ مارا جاتے میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ پورے قرآن کا مانا یاد کریں کم سے کم ان علماء کی خدمت میں بیٹھ کر ان صورتوں کے معانی کو ضرور سمجھنا چاہیے میں کو سامنے رکھنا چاہیے جو صورتیں روز مرہ ہم نماز میں پڑھتے الحمد شریف کوئی معمولی صورت رہی ہی علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب علی کے اردو بالقرآن میں کہ الحمد و شریف کے پچیس نام ہیں اور جس کے شرافت کے نام زیادہ اس کی عزت بھی زیادہ دیکھو نام تو برے بھی ہوا ہیں وہ انسان کسی کو کو کہتا ہے چور کہتا ہے نارا کہتا ہے بدماش اس کے بھی بہت نام ہے لیکن یہ شرافت کے نام نہیں ہے شرافت کے نام زیادہ اس کی عزت زیادہ الحمد و شریف کے پچیس نام ہیں سورہ کافیہ سورہ شافیہ سورہ فاتحہ سب بسانی القرآن راضی بے شمار نام سورہ فاتحہ کے اتنی زبردست صورت ہے اتنی زبردست صورت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ یا موزی جانور نے کاٹ لیا تھا اور ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پر کے دب کیا اور اللہ نے اس کی برکت سے زہر کو ختم کر دیا زبردست یہ سورت معانی کے اعتبار سے بھی یہ سورت اتنی اونچی ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان صرف انسان تیرا نہیں صرف مسلمان تیرا نہیں اس زمین پر بسنے والا چاہے وہ ہندو ہو مشرق ہو عیسائی ہو سکھ ہو یہود ہو مسلمان ہو ناسٹک ہو دہریا ہو سب کا گرو ہے الحمدللہ ہے اور رب کس کو کہتے ہیں رب کے چار معنی رب کا ایک معنی ہوتا ہے سید سردار رب کا ایک معنی ہوتا ہے آکا سردار رب کا تیسرا معنی ہے مدبر تدبیر کرنے والا اللہ رات اور دن دنیا کی تدبیریں کر رہا ہے اور اور رب کا چوتھا معنی ہے مربی تربیت کرنے والا اور اللہ اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے اور کیسی تربیت کرتا ہے یورپ سے بات قبل کے بعد چھوٹی چیزوں سے تربیت کرتا بچے تھے تو بچے کی حیثیت سے اللہ نے ہماری تربیت کی کچھ بڑے ہوئے اس حیثیت سے ہماری تربیت کی یہی وجہ ہے فرمایا جب تو بالکل بچہ ہے میں تجھے کوئی عبادت کا مقلب نہیں بنا تیرے کھیلنے کودنے کی زندگی سات سال کا ہوا روایت میں ہے اللہ کے نبی کی زبان پر اللہ نے فرمایا والدین کو چاہیے کہ اس کو نماز کا مسئلہ بتائیں ذرا مسجد تک لے آئیں لیکن مار پیٹ نہیں شوق دلا شوق دلا جب دس سال کا ہو گیا تو فرمایا مار کر لاؤ مار دے کا یہ مطلب نہیں کہ دندا اٹھاؤ چپک مار دو اور جب بالغ ہوا تب جا کر کے فرمایا اللہ کہتا ہے اب میں تجھے مقرر بنا آج تک تجھے میں نے مقرر نہیں بنایا تو بہرحال ہم چھوٹے تھے ہماری تربیت اسی طرح ہے اسی لیے آپ اور فرمائیں کہ جب ہم پیدا ہوئے ابھی ماں کے پیٹ سے دو گھنٹے ہوئے نہلایا ہم کو اور نہلانے کے بعد ماں نے اپنے سینے سے لگایا اور ہم نے دودھ پینا شروع کر دیا اللہ کی طرف سے سوال ہوتا ہے میرے بندے نہ تو اسکول میں گیا نہ مدرسے میں گیا نہ کالج میں گیا نہ کے جی میں گیا تو تو کہیں گیا ہی نہیں ہے یہ دو گھنٹے ابھی تجھے دنیا میں آنے کو ہوئے تجھے کھانے کا طریقہ کس نے سکھا دیا اسی پر تو غور کر لے تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے اسی پر تو غور بھائی نہ تم پھر انعام نہیں بڑا رسمی کو پھر معافی وہ تو نہیں ہاں بھائی تو سے بدل لبن خان عزت سارے گند شاہ بھی اس آیت میں تعالیٰ جل شاہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے دودھ پینے لگے تو دو منٹ ٹھہر گیا دو منٹ ٹھہر تو ذرا سوچ یہ دودھ جہاں سے آیا ہے اس بینس کا رنگ کالا ہے اس نے جو چارہ کھایا اس کا رنگ کچھ اور ہے اس کے بدن میں جو خون دوڑ رہا اس کا رنگ کچھ اور ہے یہ دودھ جس جگہ سے اترا وہاں گوبر بھی ہے وہاں پیشاب بھی ہے لیکن جب تجھے دودھ دیا تو اس دودھ کے اندر نہ بھینس کا رنگ آیا نہ چارے کا رنگ آیا نہ پھول کا رنگ آیا نہ پیشاب کی بدبو آئی نہ گوبر کی بدبو آئی ند خالصا سائے صاف ستھرا تجھے دودھ پیش کر دیا تو پینے سے پہلے دو منٹ کے لیے سوچ لے کون کاریگر ہے جو کسی کو ملنے نہیں دیتا ہے جبکہ دنیا کا کوئی آرٹیفیشل مشین اس بحث میں نظر نہیں آ رہا ہے تیرا رب تجھے سمجھ میں آ ہے تیرا اللہ مجھے سمجھ میں آ میرے بھائیوں یہ اللہ کے وہ دلائی جو اللہ نے ہم کو اپنی ربوبیت سمجھانے کے لیے ہم کو دیے کہ میری ربوبیت کو سمجھو کبھی اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو بتاؤ اگر میں پانی کو زمین کے اندر بالکل نیچے لے ہے تم میں طاقت تم لے آؤ گے جاؤ راجستھان میں دیکھو پانی کا نظام وہاں ارے تمہارے وہاں ابھی سے آواز اتر رہی ہے کہ ندی خشک ہو رہی ہے پانی کے مسائل اللہ کہتا ہے آج تم تک آپ نہ ہو اپنا ہم کہتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں جہاں ایک یعنی دانا اگر پڑا ہو ایک دانا ایک مثال ایک ایگزامپل سب ایک دانا جہاں پڑا ہو چونکیاں دوڑتی ہے اور اس کو کھینچ کر لے جاتی ہے ختم کر دیتی ہے لیکن وہی دانا اس زمین کے نیچے ڈالا نہ چونکیوں نے کھینچا نہ چوہوں نے کھایا نہ کوئی اور مسئلہ ہوا بلکہ گلے گلزار بنا کر کے اس کو نکال دیا تم نظر آؤں نہ ہوں سارے ہوں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر اس دانے پر غور کر لیں تو تیرا تجھے سمجھ میں سمجھ گیا تیرا رب اور پھر عجیب و غریب بات ہے اللہ نے قرآن میں دلائل بھی دیے تو آسمان کے اوپر کے نہیں دیے اس لیے کہ آسمان کے اوپر کی دنیا کو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے جو آسمان کے اوپر کی دنیا ہے نا وہ میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے عادی جب بیراج سے آئے مشرقی نے مکہ نے یہی تو سوال کیا تھا وہ اوپر کی دنیا کو کیا سمجھے اسی لیے اللہ نے آسمان کے اوپر کی کوئی مثال نہیں پورا قرآن آپ پورا قرآن ہدایت کے لیے ایمان کو سمجھانے کے لیے توحید کو سمجھانے کے لیے آسمان کی کوئی مثال نہیں جب بھی اللہ مثال دیتے ہیں اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بس اسی کے بیچ کی مثال کبھی کہتا ہے بنایا ضرور ہے کئی کو اونٹوں کو دیکھو ہم نے کیسے بنائے پہلے رسما نے کئی پڑوسیا آسمان کو دیکھو کتنا الگ کیا وہی رجیبا نے کئی بروسی پہاڑ کو ہم نے کیسا مضبوط کرا کر دیا وہی رجباؤ نے کئی برسوں ہم نے زمین کو کیسے بچھا دی ہے تم میں طاقت کہ تم اس طرح زمین کو بچھاؤ ارے تم مٹی ڈالتے ہو چند دنوں کے اندر وہ چوکیاں تمہارے مکان کے اندر وہ پتھر کے اندر سے باہر نکال دیتی ہے تم میں طاقت کہ تم اس طرح کی زمین بچھا سکو بھائی اللہ نے کئی کو سو کیا بلا ان نوا انت گر نصیحت حاصل کر اللہ کے بندے ان چیزوں سے اللہ کو پہچان کہ تیرا رب ہے تیرا مولا ہے تیرا خالد ہے تیرا ہار ہے تجھے اس کے سامنے جانا ہے اس کو حساب دینا ہے مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس کو عالم برسک کہا جاتا ہے اور اس اقبال حاطمین کے سامنے اپنے نام اعمال کو لے کر حاضر ہونا ہے یہ ساری باتوں کے لیے اللہ نے اپنی توحید کو سمجھایا اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں علماء سے خوشامدے کر کے قرآن سمجھو قرآن سمجھو قرآن سمجھو کہ خدا پاک کی قسم قرآن والے سے محبت ہو جائے گی اللہ سے محبت ہو جائے نبی سے محبت ہو جائے دین سمجھو گے قرآن سمجھو گے حدیث سمجھو گے اس ذات سے محبت ہوگی جو ہمارا پالکال ہے الحمد و شریف اس وقت موقع نہیں بنا میں صرف الحمد شریف کی تشریح کرتا ہوں میں آپ کو ایک اس کے اندر سے ایک کری بتاؤں تمام تعلیمیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کر رہے ہیں اور پھر وہ کیسا مربی ہے فرمایا رحمتوں سے بھرا ہوا میں نے اور آپ نے اپنے مکان پر لکھا ہارجا من فضل رب دی میرے رب کا بدل ہوا اور کسی نے کیا لکھا اور کسی نے کیا لکھا ہمارے اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا سبقت رحمتی غزبی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے مجھے جب تم پر غصہ آتا ہے نا تو میں چاہتا ہوں تمہاری پکڑ کرو لیکن میری رحمت غالب آ جاتی ہے اور میں تمہیں معاف کر تم قیامت میں آؤ گے ڈھیر سارے گناہوں کو لے کر میرا غصہ کہے گا میں تمہاری پکڑ لیکن میری رحمت غالب آئے اور میں تمہیں معاف کر دوں گا لیکن میری رحمت کا غلبہ تب ہی ہوگا جبکہ تم میں ایمان ہو اگر ایمان ہے تو رحمت غالب اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ کا غصہ ہی غالب رہے گا ایک لمبی بحث ہے اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ مومنوں کے اوپر غصہ جو ہے نا اللہ کو وہ ایک صفتی غصہ ہے ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں ٹیمپرری وقتی غصہ جیسے ابا کو اولاد پر غصہ آ جاتا ہے ایسا ٹیمپرری غصہ ہے اور اللہ کے باغیوں پر نافرمانوں پر نہ ماننے والوں پر شرک کرنے والوں پر انکار کرنے والوں پر اللہ کو جو غصہ ہے وہ ٹیمپرری نہیں بلکہ وہ ذاتی غصہ ہے یاد رکھو اللہ کی رحمت ذاتی غصے کو لانے دیا سکتی اس لیے ایمان اگر ہوگا تب تو اللہ کہے گا بہانے بنا کر بھی میں معاف کروں ایمان ہونا چاہیے تمہارے پاس بخاری شریف میں روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میری عبادت کے لیے تو کھڑا ہو جائے میری عبادت کے لیے تو کھڑا ہو جائے جب میرا بندہ ایک بارش کا آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آ جاتا اور جب وہ ایک ہاتھ آتا ہے اللہ کہتا ہے میں دو ہاتھ آتا ہوں اور آگے فرمایا تو میری طرف چل کر آتا ہے اور میں تیری طرف دوڑ کر آتا تو چل کر آیا میں دوڑ ہم ہاں، مسجد پہ ابھی آئے جمعہ میں کیسے آئے دوڑتے ہوئے آئے چلتے ہوئے آئے ہم نے دوڑ نہیں لگایا ہم تو چل کر آئے آہستہ آہستہ اللہ کہتا ہے لیکن تو آیا میرے گھر پر اب میں تیری طرف دوڑ رہا اس حدیث شریف کو علماء نے جو سمجھایا فرمایا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو ایک بارش کا آیا میں ایک ہاتھ آ گیا تو ایک ہاتھ آیا میں دو ہاتھ آ گیا تو چلتا ہوا آیا میں دوڑتا ہوا آگا کیا بتا ہیں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں جانتا ہوں کہ تو میری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتا ہے کوئی دعوے دار اس میں جو یوں کہتے ہیں کہ میری نماز سو فیصد نبی کی طرح میں پڑھ رہا ہوں کوئی ایک پنج میں نبی جیسا نبی یوں کہہ رہا ہے لاہور سی سناح الت نواز نہیں تھا ایسا میں بھی تیری شرط کے مطابق تعریف نہیں کر سکتا تو تو ہی جب نبی کو فرمائے ہے تو میں اور آپ ہم قوم کا ہو سکتے ہیں جو سو فیصد منشے خدا بندی پر میری عبادت ہوگی کوئی نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا تو اللہ کہتا ہے پھر تمہاری عبادت کا حال کیا ہوگا بہانا ہے حقیقت نہیں بہانا ہے اللہ کو راضی کرنے کا بہانا ہے جیسے بیٹا اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانا بناتا ہے تاکہ باپ راضی ہو جائے باپ کی محبت آ جائے باپ دور پڑے ہماری طرف فرمایا تم جو آئے میری طرف یہ بہانہ ہے تم بہانہ ہی بنا لو میں دور کر اپنی رحمت کی آگوش میں تمہیں تھا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے سبھی سے اسی لیے علماء نے لکھا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتے ہیں میرے بندے تیری عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے میرا چھوٹا سا بچہ ہو اور وہ مشکل کھڑا ہوتا اور ابا اور امی کہتے پہ کھڑا ہو جا پتا کھڑا ہو جا پتا کھڑا ہو جا اب وہ بچہ ابا کی محبت کو سن کر ماں کے پیار کو سن کر آہستہ آہستہ یوں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے چھوٹا سا ہے ابھی تو ایک ڈیڑھ سال کا اس کے کھڑے ہونے کی محفوظ نہیں لیکن ماں باپ کی محبت میں جب وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے ابھی آدھا یوں کھڑا ہوا کہ ماں اور ابا یوں پیار میں لے لیتے ہیں بیٹے گر جائے گا تجھے چوٹ آ جائے گی تجھے تکلیف ہو جائے گی تو نے محبتی کلمات کی قدر کی اللہ فرماتے اسی طرح حدیث سے قدسی میں میرے بندے تم کھڑے ہو جاؤ جب کھڑے ہو گئے تو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم میری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتا تو گر جائے گا شیطان تجھے پھنسا دے گا میں اپنی رحمت کی چادر میں لے کر تجھے معاف کر تیری عبادت کو قبول کر دے گا یہ ہے اس حدیث شریف کا خلاصہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا تو وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے بڑی نعمتیں دینے والا چھوٹی نعمتیں دینے والا آخرت میں دینے والا دنیا میں دینے والا اپنوں کو بھی دینے والا پرایوں کو بھی دینے والا ابراہیم علیہ السلام وسلام جب امتحانات میں کامیاب ابراہیم جب کامیاب ہو گئے امتحانات میں تو فرمایا اتنی جاہلوں کا لنا سے امام ابراہیم میں تمہیں امام بناؤں گا دنیا کا امام کا مطلب نبیوں کا سردار تمہیں بناؤں گا اسی لیے ابراہیم علیہ السلام وسلام تو میں نے اسرائیل کے سارے نبی کے بڑے بتائے تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ بڑے کا ہمت دینے پر آیا ہوا ہے بڑے دوست پہ آیا ہے نوازنے پر آیا ہے تو ایسے موقع پر اونچی چیز مانگنا چاہیے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں میرے طلبا سے میرے بچوں سے میں وہ کہتا ہوں کہ جب تم کسی کو یوں کہو کہ مانگو اور سامنے والا مانگتا ہے اس کے جواب سے اس کا اسٹیٹس سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مانس کیا پوزیشن بچے اس کے مانگنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے اگر وہ کہتا ہے ہم صاحب دعا کر دو کہ مجھے عزت مل جائے معلوم ہوتا ہے شہرت کا پانی اور اگر وہ کہہ رہا ہے صاحب کیسے ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا تعلیم ہے اس کے جواب سے سمجھ میں آتا ہے مسلم شریف میں روایت ہے کہ آخر رضی اللہ تعالیٰ کے باپ میں تعارف کراتے ہوئے رانی حدیث بنواتے ہیں من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و من اصحاب الصحابہ خالی رسول اللہ لیتا ہے سلاسن میں سے تھے اصحاب صوفہ میں سے تھے اور نبی کے تھے فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اٹھ کر وضو وزو تو میں پانی لے کر حاضر ہوا حضرت کے لیے اور ضروریات وضو کو لے کر حاضر ہوا یعنی مسواک وغیرہ کو لے کر میں حاضر ہوا حضرت نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد اس کو یہ ہوگا سل ماں مسلم شریف میں حضرت نے فرمایا ماں تو انہوں نے فرمایا دیکھو صحابہ کا اسٹیٹس ماہر کا کیا فرمایا وہ صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ اگر دینا ہی ہے رفا کا تو کپل جننا میں جنگت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں دینا ہو تو مجھے آپ جنت میں آپ کے ساتھ گئے اس کے علاوہ کچھ مانگ یہ کیا مانگ لیا تم یہ بہت بڑی چیز مانگی اس کے علاوہ کچھ مانگ فرمایا تھا اگر دینا ہے تو مجھے جنگل میں اپنا ساتھ دینا ہے تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام یقیناً صحابہ کے لیے دعا فرماتے تھے اور دعا کرنی چاہیے دعا کرانی چاہیے بہت بڑی ہے اب دعا مغل عبادت دعا عبادتوں کا جڑ ہے بنیاد ہے بہت بڑی چیز ہے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے انسان ساری زندگی دعا ہی دعا دعا ہی دعا نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ زکات دے نہ حج کرے نہ اچھے اخلاق اپنائے نہ معاملات صحیح کرے نہ کیریکٹر صحیح کرے نہ زندگی صحیح کرتا ہے تو صرف دعاؤں سے کیا ہو جائے گا ضرورت ہے اس بات کی کہ دعا کے ساتھ دعا بھی ہونا چاہیے جب پوری زندگی بے نمازی میں گزارتا ہے اور جب کوئی کہتا ہے بھائی نماز دعا کرو ارے دعاؤں سے ایسے کام تھوڑی بن جائے گا اللہ کے حبیب کے سامنے جب انہوں نے یہ سوال رکھا رفا تب کا پھر جننا سنو اور اپنے دل کے اوپر لکھ لو اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا آئین علیہ آئی کا پھر کثر فرمایا اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو خوب نمازیں پڑھو اگر نماز پڑھو گے تو جنت میں میری رفاقت نصیب ہوگی میرا اور آپ کا حال یہ ہے نماز نہیں پڑھتے جمعہ جمعہ کو آتے ہیں عید عید کو آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ نبی کی رفاقت نصیب اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حالیہ تمہیں خط کرتی سجو خوب سستے پڑھو خوب سستے پڑھو یعنی خوب نمازیں پڑھو جتنی تم نماز پڑھو گے تم جنت کے اندر میرے قریب رہو گے تو بہرحال یہاں سے معلوم ہوتا ہے صحابی کے مرنے کا مقام کتنا ہو جاتا رفاقت جنت تو ابراہیم علیہ السلام کو نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں کہا کہ ہم آپ کو اتنی جاہلوں کا نندا سے امام آپ کو امام بنا ابراہیم سلام نے کہا کہ اللہ جہرے پر آیا راما اور بابو وہ بھی تو اللہ میرے ساری اولاد کو بھی تم نبی بنا دے تو اللہ نے فرمایا نائنا کو اپنے ظالمین کافر کو حکومت نہیں ملا کرتی ظالم کو حکومت نہیں ملتی یہ تو بہت بڑا مقام ہے نبی الیکشن بھی نہیں ہوتا اور نبی امت کا سلیکشن بھی نہیں ہوتا اللہ کا سلیکشن ہوتا یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ ہم الیکشن کر کے کسی کو کہہ دیں کہ آپ نبی ہیں ووٹنگ کر دو جناب نبی بلکہ نبی کا مسئلہ مطلب الیکشن کا نہیں ہے اور نبی کا مسئلہ امت کا سلیکشن بھی ہے کیا آپ سب مل کر کے کسی کو کہو کہ ہم نے ان کو نبی بنا دیا نہیں نبی کا سلیکشن تباہ کرے گا استفا قرآن میں لفظ آیا استفا استفا کا زمانہ ہوتا ہے سلیکشن کرنا اللہ کہتا ہے میں جس کا سلیکشن کرتا ہوں اسے نبی بناتا ہوں تم چاہو گے اس کو نبی بنا دو گے تو فرمایا امی دور نہیں کرتی اللہ نے فرمایا لایا لال بات یہ بہت بڑی چیز ہے گنہ گاروں کو تھوڑی مل جائے گی مرتدین کو اور مانین کو اور قابلین کو اور مجرین کو نہیں دیتا اب ابراہیم السلام آگے اور دعا کر رہے اے اللہ تو مکہ میں برکتیں عطا فرما فل فروخت فرما گلا پانی کھانا نصیب فرما اس لیے کہ وہ تو بچر زمین ہے تو تو یہاں اس کو آباد کر دے لیکن کس کو ابراہیم السلام درتے درتے قید لگا رہے من آمن جو ایمان لائے ان کو کھانا آتا ہو ان کو آتا ہو اس لیے جو اوپر اللہ نے قید لگا دی تھی مومن تھی تو یہاں ابراہیم نے خود ہی قید لگائی مومن تھی اللہ مومن کو غلّہ عطا فرما وقت میں پر فروخت فرما تو اللہ نے فرمایا ومن کفر فرمایا رزق کے بعد میں مومن غیر مومن کا کوئی مسئلہ نہیں میں ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں یہاں نہ ہے کا فرق بس سب کو بھی دیتا رزق ایک ایسی چیز ہے جو اللہ مومن کو بھی دیتا ہے غیر مومن کو بھی دیتا ہے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے بلکہ ماننے والوں کو چلتی روٹی پر خوش کر دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو مجھے مسلم کھلاتا ہے عجیب نظام ہے اس کا وہ ماننے والوں کو جھونپڑوں میں رکھتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بڑے بڑے محلات دیتا ہے قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرے مومن بندو تمہارے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا بڑے مہارا رہے بڑے کبھی مہاری رے فرمایا اگر تمہارے ایمان چھوڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میرے باغی بندے نہ فرمان بندے مشرق بندے جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے میں ان کی میں ان کے مکانوں کو اور ان کے مکانوں کی چھتوں کو سونے اور چاندی بھی بنا دیتا اتنی دولت نہیں ہوتی اتنی دولت کیوں دنیا سجن سنگل و جنت دیتا ان کے لیے ہے جنت میں ان کو اتنا دیتا اتنا دیتا کہ ان کے مکان سونے اور چاندی کے ہو جائے لیکن اگر میں نے اتنا دے دیا تو تم ایمان چھوڑ دیتے تم یہ سمجھو کہ چیزوں کو جاتا جی ہم جھوٹے تم اپنا ایمان چھوڑ رہے ارے آج ذرا مسجد تاریخ دیکھ لیتا ہے تو اس کی عظمت دلوں میں آ جاتی ہے اپنے ایمان کی توہین کر بیٹھتا ہے اس کی ذرا سی کمپنی کو دیکھ لیتا ہے اس کا بنگلہ دیکھ لیتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ انہیں کو ملا مجھے کچھ نہیں ملا ارے میرے بھائی تجھے جو جنگت اللہ دینے والا ہے خدا پاک کی قسم ساری کائنات کو جمع کر کے جنت کے ایک کوڑے کے برابر جگہ کا مقابلہ کیا جائے نہیں ہو سکتا یہ حدیث کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر تمہیں جگہ سے جائے وہ دنیا کی سے افضل ہے اور کوڑے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوڑا بات ہے نسل اصل اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں اس زمانے کا آواز آج کل کا آواز کیا ہے میں مثال ہوں جیسے مودی صاحب کہتے ہیں اب ان کو کہیں جانا ہے تو اپنی جگہ کو روکنے کے لیے رومال رکھ دیا تو صاحب ارام اپنے زمانے میں مسجد میں جگہ روکنے کے لیے کوڑا رکھ دیا اس لیے کبھی نے کوڑے کی مثال دی مطلب ایک مسلح کے برابر بھی اگر جنت میں کسی کو جگہ مل جائے ایسی نہ کو دنیا سے افسر ہو یہ پانی ہے وہ باقی ہے یہ فنا ہونے والی چیز ہے کروڑوں اربوں خربوں مل جائے فنا اس کے ساتھ بقا اس کے ساتھ اسی لیے میرے بھائی جو آپ دیکھیں دنیا میں کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں جیب نہ ہو ہے کوئی کپڑا ہر ایک میں جیب تو ہوتا ہی چاہے کرتا پہنو شرٹ پہنو جینس پینٹ پہنو تکیا پہنو کچھ بھی پہنو بہرحال اس میں جیب ایک تو ہوتا ہی ہے کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں جیب نہ ہو اگر جیب نہیں ہے تو صرف ایک کپڑے میں نہیں ہے اے مرحوم جب تیرا جنازہ چلتا ہے تو تیرے جنازے میں تیرے کپڑ میں کوئی جیب نہیں ہوگا یہ بغیر جیب کا کورتا پہنا کر قمیض پہنا کر چادر نپیٹ کر اشارہ کیا کہ تو دنیا سے سب کچھ یہاں رکھ کر کے جانے والا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنازہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی اولاد مال اور اعمال اولاد قبر میں اترے گی بہت بہت تو اس سے آگے کی ارے اب تو اولاد قبر میں اترتے ہوئے بھی کرتی ہے وہ پرایوں کو اتارتی ہے مسئلہ سنو روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے قبر میں متقیوں کو اترنا چاہیے نیکوں کو اترنا چاہیے جو نیک وہ لوگ قبر میں بہت ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ تقوی والا جب قبر میں اترے گا اس کی زبان سے کوئی دعا نکل آئے اللہ اس کی دعا پر اس کی مغفرت کرتا اللہ بھائی رحمت اللہ علیہ جو امدت القاری ہے کچھ روایات جمع کرتا وہ روایات یہ ہے کہ کسی مرحوم کی چالیس آدمیوں نے سلاق جنازہ تو اس کی مغفرت دوسری روایت میں کسی مرحوم کی سو آدمیوں نے سلاد جنازہ تھا اس کی موت ان تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد کتنے جریف تو رحمت اللہ علیہ ایک مسئلہ آیا فرمایا اگر ناش کے بگڑنے کا اندیشہ ہو خراب ہونے کا اندیشہ بہت دیر رکھنا نہیں ہے لیکن ناش کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو ذرا انتظار کرو بہت ممکن ہے کچھ لوگ جنازے میں حاضر ہو جائیں اور تمہاری حاضری کی وجہ سے اس مرحوم کا بیڑا پار ہو جائے یہ خود اللہ معنی نے میں نظر کیا اور میں نے اسے ایک مسئلہ نکالا کہ میرے بھائیوں جب ہماری اجتماعیت سے اتفاق سے سب کے مل کر نماز پڑھنے سے مرنے والوں کا جب فائدہ ہوتا ہے تو اگر ہم اتفاق اور اجتماعیت میں آ جائیں گے تو کیا زندوں کو فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم متفق ہو جائیں آج ساری دنیا جو ہمیں آپ بتا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتفاق ہو اور بکری جب لیور سے الگ ہوتی ہے تو ہر ایک اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے یہی مسئلہ ہو گیا اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں ہم بچ گئے مسلک کے نام پر اور اس کے نام پر اور اس کے نام پر خاندان کے نام پر اور الیکشنوں کے نام پر اور پنچایتوں کے نام پر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ساری دنیا بیٹھ کر ہمارا تماشا دے رہی ساری دنیا بیٹھ کر ہمیں ہنس رہی ہے میرے بھائی کو ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق اتفاق محبت اور پیار سے رہے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے الحمد للہ رب العالمین میں فرمایا الرحمن الرحیم میں ایسا رحمان رہی ہوں جو اپنوں کو بھی دیتا ہوں کو بھی دیتا ہوں صرف اپنوں کو نہیں دیتا پرائے کو بھی دیتا آخرت میں بھی دیتا ہوں دنیا میں بھی دیتا اور آگے فرمائے مانے کی یہ ہوتی تھی اور لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کے لیے بیٹھنے والا ہے انصاف کرے گا اور انصاف کرنے والے کو جس کہتے ہیں جس عربی میں اس کو کہا جاتا ہے حاکم تو اللہ کو یہاں لفظ کہنا چاہیے تھا حاکم یوم الدین مانے نہیں ہاتھ کی ہو حاکم منہ میں خیال دن مالک کیوں کہا مفسرین نے نقطہ لکھا مفسرین فرماتے دنیا میں جج جب کوئی فیصلہ کرتا ہے مثال سمجھو میرا کیس ہو سیشن کورٹ اس نے مجھے پھانسی کا حکم دیا میں ہائی کورٹ میں گیا اس نے بھی وہ حکم برقرار رکھا میں سپریم کورٹ میں گیا اس نے بھی اس حکم کو برقرار رکھا تو اخیر میں مجرم سے یہ پوچھا جاتا ہے کچھ کہنا ہے تو مجرم کھڑا ہو کر کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں میں یہ قصور نہیں کروں گا میرے بچے چھوٹے ہیں میری بیوی اکیلی ہے مجھے پھانسی کر دو کوئی اور سزا میرے لیے کر دو میں معافی چاہتا ہوں اب اس کے کالا والا کے ذریعے سے اس کی منت سماجن کے ذریعے سے اس کے رونے والے آنسوں کے ذریعے سے جس کو رحم بھی آ گیا لیکن جب ایک ہی بات کرے گا میں معاف نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ قانون کے دعوے میں قانون سے ہٹ نہیں سکتا ورنہ ساری دنیا مجھے بھائی رہے گی اگر قانون سے ہٹا تو ملک مجھے معاف نہیں کرے گا اس لیے میں یہی حکم برقرار رکھتا ہوں تو ہمارے وہاں بھی لو ہے کہ اکیل میں جائے گا صدر جمہوریہ کے پاس جس کو راشٹرپتی کہا جاتا ہے اس کے پاس جائے گا اور اس سے جا کر میں سماجت کرے گا میں آپ کی رعایا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجیے کوئی اور سزا تجویز کر دیں اگر سر جمہوریہ اگر راشٹرپتی معاف کر دیں تو کسی جج کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہوگا پرائم منسٹر کو پوچھنے کا حق نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں معاف کیا اس لیے کہ وہ کہے گا میں اس ملک کا مالک ہوں یہ میری رعایا ہے میں جس کو چاہوں معاف کر دوں میں مالک ہوں مالک کو پوچھنے کا حق میں جج معاف نہیں کر سکتا وہ حاکم ہے اور راشٹرپتی معاف کر سکتا ہے وہ مالک ہے ملک کا جب یہ فرق سمجھ میں آیا تو اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن جز اور حاکم نہیں بنوں گا کہ قانون کے تابع بن کر کے بیٹھوں اور کسی کو معاف نہ کر سکوں میں مالک بن کر کے بیٹھوں گا جس کو چاہوں گا معاف کروں گا اور جس کو چاہوں گا سزا دوں گا تمہیں مجھ کو پوچھنے کا حق نہیں ہوگا میں مالک بن کر بیٹھے آپ سب روایتیں اس کے اوپر ہو ساری روایت سے چلے گا روایت میں ہے کہ اللہ کے کہتے ہیں آخری جہاں نبی جو نکلے گا نبی علیہ السلام فرماتے میں جانتا ہوں اس کو وہ نکلے گا جہاں سے باہر کھڑا رہے گا پھر ایک درخت نکلے گا اس کے قریب اللہ سے مانگے گا اللہ وہاں پہنچا دے اللہ کے آئندہ نہیں مانگے گا تو نہیں مانگوں اچھا میں نے تجھے پہنچا دیا پھر اللہ کوئی لے جانا چاہتا ہے تو اور ایک طرف تو اگائے گا اب نہیں مانگے گا نے بلا بڑے عزت کے کئی عرب ہے اللہ تیری عزت کی کسم اور نے مجھے وہاں پہنچا دے اللہ وہاں پہنچا دے گا پھر ایک طرف تو اگائے گا کچھ دیر کو سفر کرے پھر کہے گا اللہ وہاں پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے ارے تو عجیب آدمی ہے بار بار تو قسم کھا کر قسم ہو دیتا ہے اللہ اپنی بات کو وہاں پہنچا دے اچانک وہاں پہنچا دے تو پھر آج جنت نظر آئے گی وہ جنت کے قریب وہ نظارے دے گا تو اللہ سے کہے گا وہاں دروازے پر پہنچا دے تو اللہ کہے گا عجیب ہے تو بار بار قسم کھاتا تو اللہ پہنچا دے گا اللہ ہی اپنی رحمت سے لے جا رہا ہے دروازے پر پہنچائے گا صحیح ترین جو ہے اور مسلم شریف صحیح ہے دروازے پر جب وہ پہنچے گا تو اللہ سے کہے گا اللہ پہنچا دیں تو وہ کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ارے عجیب تو آدمی ہے یہ نادم آدم کی اولاد تو بار بار کا تو آدم توڑ دے اللہ پہنچا دے اندر اللہ کے جنت پہنچا دیا اور جس دنیا میں تو رہتا تھا اب وہ وریرا کی روایت ہے اشرف اور سا لیا میں نے ایسی دس دنیا کے برابر جنت میں جگہ تھا صرف دریات کے برابر نہیں دس گجرات کے برابر نہیں دس دنیا کے برابر تھا دنیا میں تخیل یہ ہوتا ہے کہ دیکھو کسی جگہ شادی ہو میں کس شریف کو مثال سے سمجھا ہوں کسی جگہ شادی ہو اور تمہیں ٹرافک لگی اور دوپہر میں دو بج گئے ڈھائی بج گئے اور کھانا وہاں گیارہ بجے سے شروع ہو جاتا ہے تو تم کیا خیال کرو گے یہ سب ختم ہو چکا ہوگا میرے میں تو نہیں آئے گی یہ تو سوچو گے سب ختم یہ تخیل ہے اس جنتی کا حال بھی یہ ہوگا کہ چونکہ اخیر میں جاتا ہے جنت میں تو اس کا خیال یہ ہوگا کہ اللہ کب سے لوگ اندر میں پہنچ چکے میری ایک سی اچھی میرے تو اچھا ہے تو دس دنیا کے برابر کہہ رہا ہے تو اپنے رب کو کہہ رہا ہے مالک کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے مالک ہو کر بڑے لوگ تو مذاق نہیں کرتے تو مالک ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہنس رہے تھے اسی لیے ردیش کو حدیث سے ذہن تھا اگرچہ مسلسل کی چلائی جا عبداللہ ابن مسعود ہنس رہے اور شادی سے ہم سے پوچھتے نہیں میں ہنستا کیوں تو شادی کو نے فرمایا آپ کیوں ہنسل ہے فرمایا میرا نبی بیان کرتے ہوئے ہنس رہا تھا اور ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں اللہ کے حبیب ہمارے ماں باپ آپ کا فرمایا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا میرا اللہ اس کو بیان کرتے ہوئے ہنستا ہے فرمایا اللہ کیوں ہنستا ہے وہ بندے کے اس جملے پر تو اللہ کو کہے گا کہ اللہ تو مجھ سے مزاق کر رہا ہے اور ہم مالک تو مالک اس پر اللہ کہے گا دیکھو نا ابھی تو وہاں جاننے میں کور کور کر رہا تھا اور ابھی جنت میں آیا تو ہم اس سے یہ باتیں کرنے لگا اس پر اللہ اللہ شاہ کو ہنسے اور پھر وہ جب جنت میں جائے گا تو ماشاء اللہ تعالیٰ جو اللہ کا وعدہ ہے اسی کے مطابق ملے گا یہ ہے رحمان یہ ہے رحیم اور یہ ہے مالک یوم الدین اللہ کہتا ہے میں قانون کے تابع قیامت میں نہیں ہوں گا بلکہ میں مالک بن کر کے بیٹھوں گا میں ساری دنیا کے گنہداروں کو معاف کر دوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور میں سارے نمازیوں کو جہنم میں ڈال دوں مجھے کوئی پوچھنے والا اس کو مالک کہا جاتا ہے تو یہ الحمد شریف کا ترجمہ ہے مجھے جب صورت پڑی تھی وہ تو ویسے ہی رہ گئے اس کو سمجھانا تھا اگر زندگی رہی تو رات کی مجلس میں میں دو چار باتیں اس پر حاضر کر دوں گا اللہ سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا قرآن علم حاصل کرو قرآن کا علم حاصل کرو علما کے پاس بیٹھے علما کی خدمت پہ بیٹھے ان کا اکرام کرو ان کی تعظیم کرو قرآن کی عظمت کرو حدیث شریف کی عظمت کرو اپنے بزرگوں کی عظمت کرو اور شریعت کے خلاف نہ چلو اپنی زندگی کو سنت کے تابع بناؤ اللہ کے سامنے ہمیں جانا ہے چاہے عالم ہو شیخ الحدیث ہو یا کوئی بھی ہو ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جب میرا چوپڑا کھلے گا تو مجھے پتا چلے گا مارو شاید کہتا ہے دنیا میں تو بڑی شان بتایا کرتا ہے او او میں علامہ ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں اتنا خرچہ کرنے والا اور اتنی زکات دینے والا فرمایا بہت غرور نہ کر فخر نہ کر تکبر نہ کر جب تیری قبر کی مٹی اڑے گی تب پتا چلے گا کہ تم گھوڑے پر سوار یا کرایا پر سوار دنیا میں تمہیں میری شان خوب بتا دیتا ہوں لیکن مرنے کے بعد ہی میری حقیقت کھولنے والی ہے اس لیے ہمیں چاہیے بھائی کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے تابع گزاریں اور اللہ نے جو اور نبی علیہ السلام دوبارہ زندگی کو عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اپنی عبادتوں کو صحیح کرو اپنے معاملات کو صحیح کرو اپنے اخلاق کو صحیح کرو اپنی معاشرت کو صحیح کرو یہ ساری اور اپنے عقائد کو صحیح کرو جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا شیطان ہمیں غلط کام کرواتا رہے گا زندگی اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی صحیح رخ پر چلے اور جیسے اللہ نے مانگا نبی نے مانگا ویسے زندگی ہم گزار کر کے اللہ کو پاس دے بزرگ گزرے ہیں اللہ وسلم سفتی رحمت اللہ نے ان کا ایک ملفوظ ہوں وہ فرماتے ہیں انسان تو دنیا میں آیا تھا تو تجھے پاکیزہ روح دے کر بھیجا پاکیزہ یعنی کوئی گناہ والی نہیں صاف ستھرا کوئی گنا اس کا نہیں فرمایا کوشش کر کہ جب یہ روح واپس جائے تو پھر پاکیزہ بن کر جائے گناہوں سے آلودہ ہو کر نہ جائے ورنہ کہہ دے گا اے حبیس روح حبیز بدن سے نکل اور ہمارے پاس نہیں جاؤ اس کو ڈالو ملتی میں ڈالو اور جب نیک روح جاتی ہے یا یہ تو ہم نفس مطمئن گر گرجی مرضیا پد بنی کھلی ایک بندے بہت پہلے آ چکے ہیں ان میں تیری روح آ جائے اور پھر میں ان کی زیارت و ملاقات کے بعد تجھے جنت گا پد پہ عبادی پد بنی چند تو ہماری روح کو صاف ستھری بنائے اللہ ہم سب کو عمل کی پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت کا عمومی بیان ہو آج ہاں؟ کے بعد